اس لیے ہے ایمان اللہ کے ساتھ اللہ کے سر کے ساتھ لانے والے عرائے کو مصدیقون مشہورائے کا حکم کہا ہے برات کیا ہے ایمان والوں کو صدیقیت کا درجہ بھی مل سکتا ہے شہیدوں کا درجہ بھی مل سکتا ہے کیونکہ مل سکتا تھا نا اولائے کا ہم کہا اولائے کا ہم کہا یعنی یہ لوگ صدیقین بھی بن سکتے صدیق اکبر مراد نہیں ہے صدیقین کا درجہ بھی مل سکتا ہے شہیدوں کا درجہ بھی چونکہ مل سکتا تھا کا حکم کہا کہا لیکن اب پیچھے جائے یہاں سب شروع ہو رہا ہے چونکہ یہاں نبی جی کا درجہ نہیں مل سکتا تھا اس لیے قرآن نے کیا کہ بھی دین چونکہ امبیا کا ذکر تھا نا چونکہ امبیاب میں آ گئے تھے انبیاء کے آنے سے انبیاء کے آنے سے قرآن نے کیا کہا کا محلہ دین ان کا نام اللہ کا نام اللہ علیہ تو گوئے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا ہے جو لوگ یہ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا یہ ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا اس لیے میں کہتا ہوں یہاں مرزائی کرتے ہیں دیتے ہیں مرزائی یہاں مانا کچھ کر سکتے کرتا ہوں اس جواب کے بعد اعتراض خود بہت اٹھ جائے گا دو آیات کے حل ہونے کے بعد خود بہت اعتراض اٹھ جائے گا میں نے کہہ دیا جہاں بن سکتے تھے بنا کا حکم کہا جہاں انبیاء نہیں بن سکتے تھے رائے کا ماں کہا ماں ایسے مثال حدیث میں آتا اتاج النبی مہنبی جی اتاج النبی مہنبی جی ہے یعنی تاجر بھی ہو امین بھی ہو تو مہنبی تو یہ بھی نہیں بن جاتا مراد کیا نبی جی کی معیت ایک سوال آتا ہے اور ملئی کہتے تو فنا رات تو مانا محلہ پھر محامانا وہاں کیا کرو گے تم یہ کہ جب ہم قبض ہو رہے ہو اور تو ہمیں قبض کر رہا ہے ہماری جان نکال رہا ہے تو یا اللہ اس وقت تیرے علم میں یہی ہو کہ ہم اس کو ابرار کے اندر رکھنے والے ہیں ابرار بھی کئی ہے سمجھ گئے صرف بات یہ ہے نبی یہ کا درجہ نہیں مل سکتا تھا اس لیے پرانے کا مہا کہا ہے اور پرانے پہاڑ نے یہاں ہم نہیں کہا سمجھ گئے اب دیکھو مرزائی دھوکھا دیکھنا جواب تو بن گیا لیکن دھوکھا میں بتاتا ہوں کہ مرزائیوں کا مرزائی کہتے ہیں مرزائی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا تلین آبو بلّہ رسول ارائے صدیقین و شہدا یہ صدیق بھی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ صدیق بھی بن سکتے ہاں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ میں یہ آپ کے آگے بیان کر رہا تھا کہ جب ارائے صدیق بن سکتے ہیں شہید بن سکتے ہیں اور لائق مرضی نبی بھی دیکھا وہاں سے چلتے ہیں وہاں تو بن سکتے ہیں لہٰذا یہ بھی یہ پرانا کے ظالموں وہاں قرآن پاک نے ہم کہا ہے یہاں قرآن نے ماں کہا ہے قرآن اس لیے ورق کر رہا کہ وہ بن سکتے تھے تو ہم کہا نبی نہیں بن سکتے تو تم آ نہیں سمجھی میری بات کو اس لیے کہا قرآن پاک نے یہاں مریض پر دور دیا ہے آگے نیچے آ جاؤ باپ میں سے وہ ہے لام اللہ یوبت اللہ اپنے آپ کو ہٹاتا ہے یا ہٹتا ہے پیچھے پیچھے ہٹتا ہے مراد کیا ہے حکم ملتا ہے جنگ کا تمہیں کچھ کچھ پڑھ تو نہیں جنگ حکم ملے جنگ کا تو نکلو ایسے بادشاہ تمہیں جنگ کا حکم دے تو نکلو خواہ جب آتے بن کے نکلو یہ لاد رادا لیکن بازو کو حکم ملتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں یوبت اللہ پیچھے پیچھے ہٹتا ہے ایک یا ہٹاتا ہے لازمی بھی آتا ہے وہ تبدیل دونوں مانے آتے ہیں پہلے صاحب کو مصیبت اگر تمہیں کوئی پہنچ جاتی مصیبت کیا مصیبت پہنچتی تمہارے آدمی مارے جاتے ہیں شہید ہو جاتے تھے کہتے ہیں کر آنا ملا شکر جی میں تو گئی بھی تھا بادشاہ ہاں جی شکر ہے نا انا ملا ہو بھلیا اللہ نے نام انا کر لیا ہے ان اللہ بن گماؤں میں ان کے ساتھ تو شہید ہی تاج نہیں ہوا بھلے تو صاحب کو حضر اللہ حضرت اللہ کے کوئی حضر پہنچ جائے کوئی حضر اللہ تعالیٰ کا پہنچ جائے کوئی مل جائے اللہ کا حضرت پھر کیا ہے لئی لمنا اربت الحضور کہے گا یہ لئی یقو لمنا کا مقبول ہے کون کیا ہے یہ اگیا ہے لئی یقو لمنا کا مقبول ہے کون کیا ہے یا لے تنی کن تنا فہدا یہ سمجھے صاف بالکل لئی یقو لمنا کا بہول بہول بکول ہے کون لئی یقو یا لے تنی کن تنا فہدا یہ سمجھے اگر تمہیں پہنچ جاتا ہے فضل کامیابی ہو جاتی ہے مال غریبت آ جاتا ہے کامیابی مل جاتی ہے مال غریبت بھی مل جاتا ہے لیکن درو درو کہیں گے کیا کہتا ہے ہائے افسوس میں بھی ساتھ ہوتا میں بھی ساتھ ہوتا مجھے بھی مال ملتا ہائے زوپا میں بھی ساتھ ہوتا مجھے بھی مال ملتا بی پی کا کالم کا ان جملے متردہ ہے کہتا ہے گویا کے گوئے کے درمیان تمہارے درمیان اس کے درمیان کوئی دوستی یعنی کہتا ہے معلومت ہے جس کے تمہارے ساتھ اس کے کوئی پہلے تعلق ہو جانوا بے مانا تیرا تعلق تھا تو جو نہیں گیا کہتا ہے ایسے انداز میں معلوم ہوتا ہے گوئے کہ اللہ تک ان میں نہ کو میں نہ ہوں مبندہ گوئے کہ تمہارے درمیان اس کے درمیان پہلے سے کوئی تعلق تھا اس لیے کہتا ہے ہائے میں بھی ساتھ ہوتا بے مانا تیرے تعلقات تھے تو گیا کیوں اور تم چلا جاتا نا کہتا ہے وہ ہے اس کی ذریعے کوئی تعلق نہیں جاؤ ہری اوقات ہری اوقات ترغیب القتاب جہاد پر ترغیب چاہیے اللہ کے نام جنگ کرے وہ لوگ جو بیچ چکے خرید چکے بیچتے ہیں حیات الدنیا آخرات کے یہ لوگ بیچتے ہیں یہ شروع بیچتے ہیں خریدنا نہیں شراب دونوں پر آتا ہے خریدنا بیچنا جو حیاتی دنیا کو بیچ رہے ہیں بدر آخرات کی کہتے ہیں حیاتی دنیا کے رہے یا ادھر ہے وہ بھائی اوقات اللہ ولی تعالیٰ او یقبی تو جو بھی اللہ کے نام کدال کرے گا قدم قتل کیا گیا یا غلط کیا گیا ہو جائے اس کو کیا جر دی مار اللہ تو اللہ کا پڑھ چکے ہو پڑھ چکے ہو نہیں کیا جاؤ اللہ دن آپ سما جو قاد کر شنکشنشنشن connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection connection کر کر connection connection connection connection connection connection connection